مگر دل سے ان لوگوں کے سوا کسی کی نہ ماننا جو تمہارے دین کے متبع ہیں آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہدایت تو وہی ہدایت ہے جو اللہ کی دی ہوئی ہو یہ ساری باتیں تم اس ضد میں کر رہے ہو کہ کسی کو اس جیسی چیز یعنی نبوت اور آسمانی کتاب کیوں مل گئی جیسی کبھی تمہیں دی گئی تھی یا یہ مسلمان تمہارے رب کے آگے تم پر غالب کیوں آ گئے آپ کہہ دیجئے کہ فضیلت تمام تر اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے اور اللہ بڑی وسعت والا ہے ہر چیز کا علم رکھتا ہے